بسم الله الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه وعن عائشة رضي رضي عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى عليه وسلم الله تعالى عنها سے روایت ہے میری اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کی تو العب بالبنات میں ٹیم سے کھیلا کرتی فکان علی سواحد العب معیہ اور میری کچھ جو ہے وہ سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے جن کا میں تو وہ جو سہلیاں تھی میری شرم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جایا کرتی تھی یعنی سمعنا انتماع سے ہے بغیر امتحان سے کیا مانا ہوتا ہے چھپ جانا پردے میں داخل ہونے یسربہن ہوتا ہے جانا جیسے وساربم بالنہار اور ایک دوسرا اس کا معنی عورتوں کی جماعت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیتے ان میری سہیلیوں کو الیہ میری طرف فیل ابن اور وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی عائشة رضي الله الله عنها قالت والله لقد رأيت النبي صلى عليه وسلم يقوم على باب السجرة والحفلة يلعبون بالحراب في المسجد تعالہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقوموں کے آپ کھڑے ہوئے تھے الا باب حجرتی میرے حجرے کے دروازے پر حبشت یلعبون بالحراب اور حبشی لوگ مسجد میں کھیلا کرتے تھے حراب آگے کچرے کے ساتھ یہ چھوٹے نیزے کو کہتے وہ نیزو چھوٹے نیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسرني بردائه اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر سے میرے لیے پردہ کیا ہوا تھا لأنظر إلى بعضهم بين خدنه وعاتقه تاکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان اور مونڈے کے درمیان دیکھوں ان کے کھیل کو ان کے کرتب کو دیکھوں ثم يقوم من اجلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک میرے لیے پردہ کیے رکھا تھا حتی اکون انا اللتی جب تک میں خود وہاں سے نہ تو فقدورو تم اندازہ ذرا کر لو قدر الجاریت الحدیثت سنی کم عمر لڑکی کا اندازہ کر لو جو کھیل کی شوقین ہو شوق کے ساتھ دیکھ دیکھنا چاہتی ہو وہ کتنی دیر کھڑی رہے گی ہوئی جو کھیل پر حریف ہو وہ کتنی دیر تک کھیل دیکھتی رہے گی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک کھڑے رہے میرے لیے اور پردہ کیے رکھا تھا کہ میں کھیل کو دیکھ مسجد میں کھیلنا کیسا ہے مسجد میں تو نہیں کھیلنا چاہیے اصل میں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کھیل نہیں تھا جس کو ہم کھیل سمجھنا وہ والا کھیل نہیں تھا اس کھیل سے مراد نیزوں سے کھیلنا یعنی تیاری کرنا جہاد کی وہ مراد جیسے آپ کا پرانے حکیم میں سورہ انفال آیت نمبر ساٹھ میں اور ان کافروں کے تم تیار رہو جتنا ہو سکے ہتھیار سامان تیار اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی طرف دیکھ رہی تھی یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب پرجے کا حکم نازل نہیں ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی دیر تک کھڑے رہنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سے نہایت محبت کی وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غزبا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہنے لگے فرمانے لگے کہ میں مجھے پتہ لگ جاتا ہے مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے وہی تم تم پیاری یا غذبہ اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو فقل تو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی من این تعریف ذالکا کہ کس طرح تم پہچان لیتے ہو یہ بات کیسے پہچان لی تم نے فقال اذا كنت عنی راضیتا فإنکی تقولی لا ورب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو پھر تم یوں کہتی ہو جب کوئی بات کرتی ہوئی جب تم بات کرتی ہو تو پھر یوں کہتی ہو لا ورب محمد یہ بات نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی قسم فإذا كنت علی غزبا قلت لا ورب ابراہیم اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو پھر تم بات میں یوں کہتی ہو لا ورب ابراہیم نہیں ہے یہ بات ایسی ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کے پروردگار کی قسم یعنی جب تم خوش ہوتی ہو مجھ سے تو پھر تو نبی صلی اللہ میرا نام لیتی ہو اور جب خوش نہیں ہوتی تو پھر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا نام لیتی قال قالت قلت القائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے میں نے کہا اجل واللہ یا رسول اللہ ہاں ایسا ہی ہے جی ہاں ایسا ہی ہے اللہ کی قسم یا رسول اللہ جواب میں نام نہیں فرمایا اجل فرمایا اجل اجل میں زیادہ تاکید ہے ہاں یہی بات ہے بات اصل میں یہی ہے اسی طرح ہے بالکل اسی طرح جب کا میں تو صرف آپ کا نام ہی چھوڑ دیتی ہوں مطلب یہ ہے کہ جب مجھے ناراضگی ہوتی ہے تو صرف زبان سے آپ کا ذکر چھوڑتی ہوں اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتی ہوں تو چھوڑنے پر میں استعفا کرتی ہوں وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غزبان لعنتها الملائكة حتى تصبحا جب شوہر بیوی بی کو بلائے بستر کی طرف وہ انکار کرے فبات غذبانہ اور شوہر غصے کی حالت میں رات گزار لے تو ملائی کا جو ہے وہ لانت بھیجتے ہیں بیوی بی کے اوپر یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے ایک روایت میں قال والذي نفس بيده ما من رجل يدعو امرأة فتابغ عليه إلا كان الذي في السماء وعن أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي میری ایک الذي يعطيني اگر میں ان کے سامنے اپنے شوہر کی کسی ایسی چیز کو ظاہر کروں جو اس نے مجھے نہیں دی تو کیا مجھے گناہ ملے گا میں یوں کہوں کہ میرے شوہر نے کھلا چیز کھلا کپڑے مجھے دیے حالانکہ شوہر نے مجھے نہیں دیے تو کیا مجھے گناہ ملے گا فقال المتشبع بما لم يعطك لابس ثوبي دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جو دو کپڑے کسی سے مانگ کر اس نے لیے ہوں اور اس کو اتنے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کپڑے حالانکہ اس نے تو کسی سے مانگ کر لیے ہیں متشب ہے تو متشب تو یہ متشب ایسا ہے جیسے دو جھوٹ کے لباس پہننے والا ہوتا ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رنگ جب چالیس ہو جائے گی یہ بات سمجھ نہ آئی تو